قیس بن تلق اپنے والی سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کھاؤ اور پیو اوپر چڑھنے والی سفیدی تمہیں اس سے نہ روکے حتیٰ کہ افق کے اطراف میں سرخی پھیلنی شروع ہو جائے امام ابو دعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت میں اہل یمامہ منفرد ہیں سننے ابو دعود حدیث نمبر دو ہزار تین سو اڑتالیس